جو بھکشک بن گیا بھگوان تھا وہ جو بھکشک بن گیا بھگوان تھا وہ کسی کا آخری سمان تھا وہ جو بھکشک بن گیا بھگوان تھا وہ کسی کا آخری سمان تھا وہ کرن کا شیش بھی شامل تھا اس میں کوچ کنڈل سے بڑھ کر دان تھا وہ تمہارا حسن ہے کافی گواہیوں کے لیے تمہارا حسن ہے کافی گواہیوں کے لیے جو کٹ سکے نہ کبھی وہ دلیل بن جاؤ تمہارا حسن ہے کافی گواہیوں کے لیے جو کٹ سکے نہ کبھی وہ دلیل بن جاؤ مقدمات محبت نہ ہار جائیں کہیں ہماری پیروی کر دو وکیل بن جاؤ بہت بہت شکریہ اور غزل سے چند چنشیر سماعت کر لیں کہ جھوٹ سے آشوست کیا کرتے جھوٹ سے آشوست کیا کرتے وش پلا کر ترپت کیا کرتے جھوٹ سے آشوست کیا کرتے وش پلا کر ترپت کیا کرتے سامنے پتھروں کی دیوی تھی سامنے پتھروں کی دیوی تھی من کی پیڑا ویکت کیا کرتے ہیں کیا کیا بات بات ہے ہے بہت اچھا بہت بھائی اچھا۔ واہ واہ واہ واہ کہ سامنے پتھروں کی دیوی تھی من کی پیڑا من کی پیڑا ویکت کیا کرتے ذہن کا ہو چکا تھا بٹوارا ذہن کا ہو چکا تھا بٹوارا آنگنوں کو وبھکت کیا کرتے ہیں واہ ذہن کا ہو چکا تھا بٹوارا بہت شکریہ آنگنوں کو وبھکت کیا کرتے ہم نے اتر میں جان ہی دے دی ہم نے اتر میں جان ہی دے دی پرشن اس کا نرست کیا کرتے ہیں واہ ہم نے اتر میں جان ہی دے دی کیا کافی ہیں بھائی بہت اچھا پرشن اس کا نرست کیا کرتے وہی اپنا نہ ہو سکا اظہر وہی اپنا نہ ہو سکا اظہر لے کے دنیا سمست کیا کرتے وہی اپنا نہ ہو سکا اظہر لے کے دنیا سمست کیا کرتے اور چند سماعت کر لیں کہ تم چل دیے لگا کے اگن تم کو اس سے کیا تم چل دیے لگا کے اگن تم کو اس سے کیا جلتا رہے کسی کا بدن تم کو اس سے کیا بہت شکریہ تم چل دیے لگا کے اگن تم کو اس سے کیا جلتا رہے کسی کا بدن تم کو اس سے کیا تم رکمنی اور رادھا سے کرو تم رکمنی اور رادھا سے کرو میرا بنو میں گاؤں بھجن تم کو اس سے کیا تم رکمنی اور رادھا سے اٹکھیلیاں لیا کرو میرا بنو میں گاؤں بھجن تم کو اس سے کیا تم رام ہو نہ میں کوئی سیتا کے جنگ ہو تم رام ہو نہ میں کوئی سیتا کے جنگ ہو کر لے کوئی بھی میرا ہرن تم کو اس سے کیا تم رام ہو نہ میں کوئی سیتا کے جنگ ہو کر لے کوئی بھی میرا ہرن تم کو اس سے کیا زخموں سے چھلنی ہو گیا سینا زمین کا زخموں سے چھلنی ہو گیا سینا زمین کا بیٹھے ہو تم تو نیل گگن تم کو اس سے کیا بہت شکریہ بڑی نا اور چند سماعت کر لیں کہ جھوٹ شامل کر کے تھوڑا ستیہ میں جھوٹ شامل کر کے تھوڑا ستیہ میں ہم نے سانسیں پھونک دی ہیں کتھے میں جھوٹ شامل کر کے تھوڑا ستیہ میں ہم نے سانسیں پھونک دی ہیں کتھے میں اب کوئی دیکھے ہمیں کیسے بھلا اب کوئی دیکھے ہمیں کیسے بھلا ہو اگر تم پریم کے سارتھے میں سوری اب کوئی دیکھے ہمیں کیسے بھلا ہم ہیں ان نینوں کے آدھی پتے میں اب کوئی دیکھے ہمیں کیسے بھلا ہم ہیں ان نینوں کے آدھی پتے میں مل جیون سے بڑا تھا مان کا مل جیون سے بڑا تھا مان کا کرن رہتا کس طرح نیپتھے میں کیا بات ہے اور آہ سے ایک گیت اپجا اور پھر آہ سے ایک گیت اپجا اور پھر سسکیوں کے رنگ ابھرے نرتیہ میں کیا بات بہت شکریہ اور چنشے سماعت کریں کہ واہ اس کے غم کی حفاظت نہیں کر سکے اس کے غم کی حفاظت نہیں کر سکے ہم صحیح سے محبت نہیں کر سکے ایک آیت نظر سے گزر کر گئی ایک آیت نظر سے گزر کر گئی بے وضو تھے تلاوت نہیں کر سکے کیا بات بہت شکریہ اور خاندانی شرافت نے رو کے رکھا خاندانی شرافت نے رو کے رکھا چاہ کر بھی شرارت نہیں کر سکے متروت اس سے مل کر ہوئے ہیں جدا متروت اس سے مل کر ہوئے ہیں جدا کو آہت نہیں کر سکے کہ متروت اس سے مل کر ہوئے ہیں جدا بھاؤناؤں کو آہت نہیں کر سکے اور تم برا مت کہو اس کو آویش میں تم برا مت کہو اس کو آویش میں کوئی راجا نہ ہو رنگ کے ویش میں کیا بات کہ تم برا مت کہو اس کو آویش میں کوئی راجا نہ ہو رنگ کے ویش میں شبد وہ بھی دکھائی دیے ہیں ہمیں شبد وہ بھی دکھائی دیے ہیں ہمیں جو نہیں لکھ سکا تھا وہ سندیش میں کیا کہیں کہ شبد وہ بھی دکھائی دیے ہیں ہمیں جو نہیں لکھ سکا تھا وہ سندیش میں کیسے کرتے بھلا اس کی او ماننا ہاں۔ کیسے کرتے بھلا اس کی او ماننا پرارتھنا بھی چھپی تھی اس آدیش میں کیا شکریہ چند شیر اور سماج بہت اچھا پھر سے پڑھیے شیر بہت اچھا شیر ہے کہ کیسے کرتے بھلا اس کی ماننا پرارتھنا بھی چھپی تھی اس آدیش میں بہت شکریہ چند شیر اور سماعت کر لیں کہ اس کی طرح جھل ملایا جھل ملایا کر گیلے بالوں کو مت سکھایا کر اس کی طرح جھل ملایا کر گیلے بالوں کو مت سکھایا کر آنکھ پھر وقت پر نہیں کھلتی آنکھ پھر وقت پر نہیں کھلتی اپنی باہوں میں مت سلایا کر آنکھ پھر وقت پر نہیں کھلتی اپنی باہوں میں مت سلایا کر اور جانے کس کس کو چھو کے آتے ہیں جانے کس کس کو چھو کے آتے ہیں ہاتھ لڑکوں سے مت ملایا کر جانے کس کس کو چھو کے آتے ہیں ہاتھ لڑکوں سے مت ملایا کر اور شیر سنیں کہ دھوپ میں جل رہا ہے جسم میرا دھوپ میں جل رہا ہے جسم میرا تو اگر پیڑ ہے تو سایہ کر بہت شکریہ واہ اور چھوٹ جاتے ہیں سب ضروری کام چھوٹ جاتے ہیں سب ضروری کام ہم کو باتوں میں مت لگایا کر